حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر دوشی پر ہو وعن نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ فقال رجل يا رسول الله الله صلى عليه وسلم أي الصدقة أعظم أجرا قال وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل وتأمل وتأمل الغنى ولا تمهل حتى بلغت الحلقوم قلت لفلان کذا ولفلان کذا وقد کان لفلان متفق علیہ حضرت ابو حریرہ سبقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حاضر خدمت ہوا ظاہر ہے کہ وہ صحابی تھا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل صدقہ کون سا ہے افضل بہتر ثواب کے لحاظ سے صدقہ افضل بہتر کون سا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت صدقہ وانت صحیح ہن شکی ہن و تامل تو صحت مند ہو نمبر دو ضرورت مند ہو نمبر تین تجھے ڈر ہو کہ میں غریب ہوتا جا رہا ہوں میرے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں آج سے ایک سال پہلے میرے پاس اتنا سرمایہ تھا وہ سب میرا خرچ ہو گیا آمدنی کے ذرائع ختم ہو گئے بیماری بیماریاں ہیں ذمہ داریاں ہیں ان پر خرچ ہوتے ہوتے میرے پاس میرے حالات خراب ہو گئے جو تھوڑے موڑے پیسے بچے ہوئے ہیں میرا منصوبہ یہ ہو میں اس کو فلاں کاروبار میں لگا لیں تو مجھے اتنے مہینے میں اتنا فائدہ ہو سکتا ہے لہذا میں صدقہ نہ کروں میں اپنے حالات کو سنوار لوں اس وقت جو صدقہ کرے گا وہ افضل اعلیٰ اور خیر و برکت والا صدقہ ہوگا بات سمجھ گئے ہو انت صحیح ہن تو صحت مند ہو شہی ہن ضرورت مند ہو اور تجھے غربت کا اندیشہ ہو کہ دو سال ہو گئے ہیں میرے وسائل نہیں رہے آمدنی کے جو پیسہ بچا ہوا ہے اسی کو کھا رہا ہوں باقی اتنا سرمایہ ہے اس سرمایہ کو اگر میں فلاں کاروبار میں لگا دوں صدقہ نہ نکالوں تو میرے حالات بن جائیں گے اگر میں صدقہ نکالتا ہوں تو میرے حالات خراب ہو جائیں گے ان حالات میں تو اگر صدقہ نکالے وہ صدقہ ہے تب کہو اللہ ایک پیغمبر کی تعلیم دیکھیے کیسی ہے اللہ کے نبی کی تعلیم ہے نے صدقہ تو نہیں نکالا اپنے کام میں لگا نہیں یہ تو یہاں تک حدیث ختم ہو گئی یہاں ترغیب ہو گئی کہ ایسے وقت میں صدقہ نکالو ایسے وقت میں صدقہ نکالو یہ کسی کا واقعہ نہیں ہے ایک ترغیب ہے فرمائش ہے نکالو بھی لگا دینا آپ بھی لگا لو وعن نبی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال انتہیتو الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو جالس انتی ذل القابط فلما رآنی قال هم الاخترون ورب القابا هم الاخترون ورب القابا فقلت فداك ابي وامي من هم قال هم الاكثرون اموالا الا من قال هكذا وهكذا وهكذا من ومن وعن وعن شماله وقليل معهم حضرت ابو ذر سب قبو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا آپ کعبہ شریف کی سائے میں بیٹھے تھے مجھے دیکھا کہ مجھے دیکھا تو آواز کے ساتھ آپ فرمانے لگے ہم افسرون ورب دلکعبہ ہم الفسرون ورب دلکعبہ ہم الفسر ورب دلقعبہ رب کعبہ کی قسم یہ لوگ خیر و خاطر و ناکام ہو گئے رب کعبہ کی قسم یہ لوگ قائد و خاطر ناکام و نامراد ہو گئے رب کعبہ کی قسم میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں وہ کون لوگ ہیں جو ناکام و نامراد ہو رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں فرمایا ہم الاکثرون اموالا الا اللہ من قالها کزا وہا کزا وہا کزا وہا کزا کہ جن کے پاس مال کثرت کے ساتھ ہو وہ و خاص کر ناکام و نامراد ہو گئے ہاں اگر وہ اپنے مال میں سے ادھر خرچ کریں دائیں طرف مٹھی کھولی بائیں طرف مٹھی کھولی بائیں طرف خرچ کریں سامنے مٹھی کھولی دونوں سامنے خرچ کریں پیچھے مٹھی کھولی پیچھے خرچ کریں یعنی ہر طرف خرچ کرتے رہیں اپنے مال کو منجمد کر کے اکٹھا کر کے نہ رکھیں یہ لوگ کامیاب ہیں اگر انہوں نے اپنے مال کو جمع کر کے رکھا وہ ناکام ہونا مراد اس لیے خرچ کرنا چاہیے ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اپنے لیے سوائے دو جوڑے اور اپنے کمرے کے اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے ہم نے سب کچھ اللہ کے لیے دے دیا ایک ان میں سے سامنے کہتے ہیں کسی کی تعریف نہ کرو ایک ان میں سے شمسی صاحب بھی ہے مجھے کئی مرتبہ فرمایا تھا کہ میں نے اپنے لیے کوئی چیز نہیں رکھی سوائے تین کپڑوں کے میرے و اخراجات کھانا پینا مجھے بیٹے دے دیتے ہیں بس میرے اپنے پاس کچھ نہیں نہ میں زکات دینے کے قابل ہوں مجھ پر زکات نہیں آتی پھر ہنس کر کہتے ہاں میں زکوٰۃ لینے کے قابل ہوں جب آدمی کے پاس کچھ نہ ہو تو زکوٰۃ لے سکتا ہے پھر ذرا مسکرا کر کہتے ہاں میں ایسا زکوٰۃ لینے کے قابل ہوں اور ماشاء اللہ یا شکیل صاحب کی حالیہ بھی وہ یہ کہتے ہیں میرے پاس دو جوڑوں کے بغیر کچھ میں نے کچھ رکھا ہی نہیں سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ وعن نبی حریرتا رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ وقریب من الجنہ وقریب من الناس وبعید من الناس والبقیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من الناس ولجاہل سخی احب الاللہ من عابد بقیلن رواح ترمزی ترمزی شریف کی حدیث ہے غور کرو حضرت ابو ہو رہا سب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو غور کرو ظفر صاحب غور کرو سخی جنت کے قریب ہے سخی اللہ کے قریب ہے لوگوں کے قریب ہے سخی جہنم سے دور بخیل بخیل اللہ سے دور ہے جنت سے دور ہے لوگوں کے محبتوں سے دور ہے جہنم کے قریب اگلا جملہ سمجھو فرمایا والا جاہل احب اللہ ہے اللہ کے بندو ہے سخی لیکن علم نہیں عمل نہیں عمل بھی نہیں ہے سخی فرائض تو پورے کرتا ہے نماز وغیرہ ہے سخی لیکن علم بھی نہیں عمل بھی نہیں اور دوسرا دوسرا عمل بھی ہے علم بھی ہے لیکن بخیل ہے آپ نے فرمایا وہ پہلا اچھا ہے دوسرے سے علم بھی نہیں عمل بھی نہیں سخی سخی سخی سخی یہ اچھا ہے اس شخص کی برس پر جس کے پاس علم بھی ہو عمل بھی ہو بقی ہو اللہ اکبر نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ان يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من ان يتصدق بمئات عند موته بمئات عند موته حضرت ابو سعید سبقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لَأَن يَتَصَدَّقَ آدمی اپنی زندگی میں ایک درہم ایک روپیہ خرچ کر لے آدمی اپنی زندگی میں ایک روپیہ خرچ کر لے اپنے ہاتھ سے وہ دیتے رہے کہ مرنے کے بعد ایک سو روپیہ خرچ ہو مرنے کے بعد اس کی جائیداد سے اس کے بیٹے نے خرچ کر دیا اس کی بیوی نے خرچ کر دیا اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچے زندگی میں اس نے اپنے ہاتھوں سے جو ایک روپیہ خرچ کیا تھا وہ زیادہ ہے جو مرنے کے بعد اس کے غورستان نے اس کے جزا سے خرچ کیا ہے سو روپیہ رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذي يتصدق عند موته او يعتق كالذي يهدي اذا شبع حضرت ابو الدرداء سبقه رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مرنے کے بعد اس کے مال سے اس کی جگہ سے صدقہ دیا جائے وہ ایسے ہے جیسے کسی رجے ہوئے آدمی کو کھانا کھلایا جائے وہ کیا پائے گا اس کو کیا ضرورت ہوگی کسی رجے ہوئے آدمی کو کھانا کھلاؤ تو کیا فائدہ ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ موت سے پہلے پہلے آدمی خرچ کرے نبی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمع في مؤمن البخل وسوء الخلق کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن میں دو باتیں جمع نہیں ہو سکتی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی نمبر ایک کہ وہ وہ بیک وقت بخیل بھی ہو اور اخلاق بھی برے ہوں بدخلق بھی ہو اگر ہے بخیل بھی ہے ادھر بدخلق بھی ہے اس کا ایمان مشکوک ہے عموماً نہیں مناسب ہے بخیل بھی ہو ادھر بدخلق بھی ہو عموماً نہیں ہے اس کے ایمان میں شک کرو شک کرو وعن نبی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں تین آدمی داخل نہیں ہوں گے نہیں داخل ہوں نمبر ایک بقیر نمبر دو احسان جتلانے والا نمبر تین گالی گلوچ دینے والا گالی گلوچ دینے والا وعن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر ما في الرجل شح حالع وجبن خالع رواه ابو داود حضرت ابو ہریرہ سبقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میں بری عادت دیکھنا چاہتے ہو تو سب سے بری عادت یہ ہے کسی میں شر دیکھنا چاہتے ہو تو سب سے شر والی بات یہ ہے کہ وہ شخص بزدل ہو انتہائی بزدل ہو نمبر دو وہ شخص وکیل ہو انتہائی وکیل یعنی بہت ہی بری چیزیں ہیں بری عادتیں ہیں یہ دو کام دو کام بڑے برے ہیں یہ بزدل بھی ہے بقیر بھی ہے وان نبی ہو رہے رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رجل لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تو صدق اللہ تعالی صارتا فقال اللهم لك الحمد على صارت لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوزعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوزعها في يد غنيا فاصبحوا يتحدثون فاصبح صدق الليل تعالى غنيا فقال اللهم لك الحمد على صارق وزانية وغنى فأطيا فقيل له أما صدقتك <clears throat> على صارق فلعل له أن يستعف عن شرقته وأما الزانية فلعل لها أن يستعف عن غناها وأما الغنى فلعل له يعتبر فينفق ما آتاه الله متفق علیہ و لفظ بخاری بخاری مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا میں خفیہ صدقہ نکالوں اس نے خفیہ صدقہ دیا صبح کو لوگ باتیں بنا رہے تھے کہ رات کو کسی چور کو صدقہ دے دیا رات کو کسی چور کو صدقہ دے کوئی صدقہ دینے والا اداس ہوا پریشان ہوا یا اللہ تیری تاریخ ہے میں نے تو خون پسینے کی کمائی سے لیا تھا ہو گیا پھر کہنے لگا اچھا کچھ میں پیسے جمع کر کے پھر میں صدقہ خفیہ نکالوں خفیہ صدقہ نکالا تو وہ کو لوگ باتیں کرنے لگے کہ رات کو زانیہ پر کسی نے صدقہ کیا خدا پریشان ہوا یا کہا اللہ الحمد اللہ تیرے لیے تاریخ لیکن زانی کے پاس پہنچ گیا پھر کہا اچھا میں پھر صدقہ نکالوں گا صدقہ خفیہ تیسری مرتبہ صدقہ خفیہ نکالا صبح کو لوگ باتیں کر رہے تھے کہ فلاں غنی آدمی کے ہاتھ پہ کسی نے صدقہ رکھا وہ بھی جائے گی اس وقت کے پیغمبر کو اللہ نے بھیجا اللہ نے فرمایا فلاں آدمی کو کہو تیرا اللہ تجھے سلام دیتے ہیں اور تجھے کہتے ہیں تیرا صدقہ میرے پاس پہنچ گیا تیرے صدقے کی برکت سے جو چور تھا وہ چوری سے اس نے توبہ کر لی جو زانیہ عورت تھی اس نے زنا سے توبہ کر لی جس غنی کو صدقہ پہنچا وہ صدقہ کرنے والا بن گیا سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ پیار سے کہو اللہ جب عمل میں سخت عمل میں خلوص ہو اللہ کی رضا خالص شامل ہو وہ غلط عمل میں صحیح ہو جاتا ہے اور اس کے اثرات صحیح نکلتے وہ غلط عمل ہو لیکن اثرات کیسے نکلیں جی، جی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وعن مولا لعثمان قال اوضي لأم سلمة بذات من لحم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه اللحم فقالت للخادم زعيه في البيت لعل النبي صلى الله عليه وسلم يقوله فوزعت الغباب فوزعته في قوة البيت وجاء سائل فقام على الباب فقالت صدقوا بارك الله فيكم فقالوا بارك الله فيك فذهب السائل فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أم سلمة هل عندكم شيء أطعمه فقالت نعم قالت للخادم اذهبي فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك اللعن فذهبت فلم ترد في القوة إلا كتاك مروة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك اللحم فإن ذلك اللحم عدم الوطن لما لم تكن صائل رواه البيهقي في دلائل النبوة حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام سے روایت ہے کہ ایک دفعہ پکا پکایا گوشت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ بی بی ام سلمہ کو کسی نے بھیجا بی بی ام سلمہ نے اپنی خاتمہ سے کہا کہ اللہ کے حبیب کو گوشت پسند آتا ہے اس کو ذرا الماری میں رکھ دو جب آئیں گے تو پیش کریں گے رکھ دیا اس نے آپ کی تشریف کا اس سے پہلے ایک فقیر مگتا دروازے پہ آ گیا اس نے کہا مجھے کچھ دو میں بھوکھا ہوں تو صدقہ کرو بی بی امر سلمہ نے کہا بارہ صلی اللہ تجھے برکت دے آپ چلے جائیں وہ چلا گیا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا ام سلمہ تو میرے لیے کھانے پینے کی چیز رکھی ہے عرض کیا ہاں خادمہ سے فرمایا لے آؤ گوشت خادمہ نے الماری کھولی تو برتن میں پتھر کے ٹکڑے تھے لے آئی اے بی بی یہ رکھے ہیں حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی نے اللہ کے نام کا کچھ سوال کرنے والا آیا تھا آیا ہاں رسول اللہ آپ نے اللہ کے نام پر اس نے سوال کیا آپ نے نہیں دیا اللہ نے اس کو پتھر بنا دیا بے بکتا کر دیا سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار سے کہو اللہ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بشر الناس من للن قال نعم الذي يصل بالله ولا يؤتي به حضرت عبداللہ بن عباس سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ کے بندو ساری مخلوق سے بدتر آدمی بتاؤں کون ہے بدتر آدمی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں شاہ فرمائیں آپ نے فرمایا کسی نے اللہ کا نام لے کر سوال کیا اور تم نے اس کو دھتکار دیا یہ دھتکارنے والا شخص بدتر شخص ہے اس کو آرام سے عزت دے کر نہیں دینا تو عزت دے کر میٹھی بولی بول کر اور بات کرو یا کچھ نہ کچھ دے اللہ وعن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل على بلال وعندہ صبرتهم من تمدن فقال ما هذا یا بلال قال شیعن ادخرته لغدن فقال اما تخشا انترا له غدن بخارن فی نار جہنم یوم القیامہ انفق بلال انفق بلال ولا تخشا من دلال شیع اقلالا حضرت ابو ہو سب کو رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں بھی ساتھ ساتھ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے گھر تشریف لے گئے اندر داخل ہوئے کمرے کے ایک کونے میں کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا ارشاد فرمایا ہے بلال یہ کیا دیکھتا ہوں کہ کھجوروں کا ڈھیر تو نے ذخیرہ کر رکھا ہے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کھجوریں بہت سے جمع کر دی ہیں تاکہ کئی دنوں تک کھاتا رہوں خطر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشان فرمایا اے بلال اللہ سے صدر خدا کا خوف کر صبح قیامت کے دن یہ جہنم کے بخارات بن کے لگیں گے جہنم کے بھاپ بن کے لگیں گے صحابہ کے لیے تو اتنا بھی عمل اتنا بھی ذخیرہ جائز نہیں تھا ہمارے لیے اللہ کے حبیب نے جائز کر لیا جو صحابہ کی شان اور تھی سب کہو اللہ سارے کہو اللہ رضی اللہ اللہ عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم السخاء شجرة في الجنة فمن كان سخيا أخذ بغصن منها فلم الغصن حتى سنو الجنة والشح شجرة في النار فمن كان شهيا أخذ بغصن منها فلم یت الغصن حتى يدخله النار حضرت ابو حضرت صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سخاوت ایک درخت ہے جس کی شاخیں جنت میں جاتی ہے جو آدمی سخائی کرتی ہے وہ سخاوت والے درخت درخت درخت پہ چڑھتا رہتا ہے ہتا کے اس کی شاخوں پہ چلتا ہے شاخیں اس کی جنت میں پہنچتی ہیں وہ جنت میں جا کر جاتا ہے بخول ایک درخت ہے اس کی شاخیں جہنم میں جاتی ہیں بخیر آدمی بخول کی وجہ سے اس درخت پہ چڑھتا رہتا ہے اور شاخوں پہ چڑھتے ہوئے جہنم میں جا کے رہتا ہے اللہ تو اکبر کبھی نہ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے اللہ ہم سب کے دلوں سے دنیا کی محبت ختم کر دے وان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالصدقه فإن البلاء لا يتفتوها رواه مسلم حضور حضرت علی سب رضی اللہ نے فرمایا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ روزانہ دیا کرو جلدی نکالا کرو اس لیے میں کہتا ہوں کو نکال دیا کرو روزانہ نکالا کرو جلدی نکالا کرو کیوں جب صدقہ نکل گیا آئی اتنی ہوئی مصیبت اس کو پلانگ نہیں سکتی واپس نہیں سکتی لا یتخطا ہوگا اتری ہوئی مصیبت اس کو پناہ نہیں سکتی واپس چلے جاتی سب کو ہو اللہ وان نبی ہو رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بیدر تمرتن من قبض طیب ولا یقبل اللہ الا طیب فإن اللہ يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم قلوبه حتى تكون مثل الجبل متفق عليه بخاري مسلم کی حدیث حضرت ابو حریرہ صلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے بندو صدقہ نکالو گا کھجور کا ٹکڑا نکالو گا حلال طیب رزق سے ہو کیونکہ سر کا وہی قبول ہوتا ہے جو حلال ہے کھجور کا آدھا ٹکڑا کھجور کا چوتھا حصہ ٹکڑا نکالو چوتھا حصہ نکالو کا ضرور نکالو تو جو آدمی کا نکالتا ہے اللہ اس کو خوش ہو کے حق میں لے ہیں پھر اس کو فرشتوں کے سپورٹ کرتے ہیں کہ اس کی پرورش کرو قیامت کے دن وہ کا وہ پہاڑ کے برابر ملے گا وہ پوچھے گا کہ کیا ہے نے جی، کھجور کا آدھا دانہ دیا تھا وہی اور یہ حدیث پکی حدیث ہے سبحان اللہ اکبر کبھی وعن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعبد إلا عزا وما تواضع أحد إلا إلا رفعه الله حضرت ابو حریرا صرف ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ کے بندو اے اللہ کے بندو سب کے استعمال کم نہیں ہوتا بڑھتا ہے سب کے استعمال بڑھتا ہے کم نہیں ہوتا آپ نے سوچتا ہے کہ میرے پاس دس ہزار روپیہ ہے اور تو میرے پاس مال نہیں ہے صدقہ کرنے کا اگر صدقہ کروں گا تو ادھر سے لینا پڑے گا ایک سو روپئے تو کم ہو جائے گا میں نہیں سدکے سے مار پڑتا ہے کم نہیں ہوتا اس طرح سے کسی کو معاف کرنے سے ذلت نہیں ہوگی بلکہ عزت بڑھے پڑے گی اللہ کی ذات کی اس کی عزت پڑے گی وعن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انفق الزوجين من شيء من الاشياء في سبيل الله دعي من ابواب الجنه والجنه ابواب فمن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصلاه فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد, من باب الجهاد ومن كان من اهل الصدقه دعيا من باب الصدقه ومن كان من اهل الصيام دعيا من باب الصيام فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه ما على من دعيا من تلك الابواب من ضروره فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها كلها قال نعم وارجو ان تكون منهم متفق عليه حضرت ابو هريره سبقه رضي الله تعالى عنه ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے دل میں آیا کہ میں اس غریب آدمی کو ایک روپیہ دے دوں اور دیتے وقت اس کو دورہ کر دیتا ہے دور کر دیتا ہے خیال آیا میں فلا مدرسے میں ایک من گن من دے دوں دیتے وقت دورہ کر لیا دو من دے دیے اس طرح اس کا طریقہ اور وسیلہ ہے تو کیا جنت کے ساتوں دروازوں سے اس کو بلایا جائے گا ہر فرشتہ بلائے گا تیرا نام اس دروازے لکھا ہے ادھر کیا جاؤ دوسرا کہے گا تیرا نام ہمارے دروازے لکھا ہے تیسرا کہے گا تیرا نام ہمارے دروازے لکھا ہے ہر طرف سے اس کو سلام سلام سلام آ جاؤ آ جاؤ تمہارا صحیح

جس آدمی کو نماز سے محبت ہوگی باب سلاد سے بلایا جائے گا جس کو روزے سے محبت ہوگی باب و ریان سے بلایا جائے گا جس کو جہاد سے محبت ہوگی باب الجہاد سے بلایا جائے گا جس کو صدقہ خیرات سے محبت ہوگی اس کو باب صدقہ سے بلایا جائے گا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسا خوش رسید بھی ہوگا جس کو ساتوں دروازوں سے بلایا جائے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ فرمایا ہاں میرے صحابہ یہی ابو بکر ہوگا وہ ابو بکر وہ ایسا وہ ابو بکر و ایسا ہاں مجھے معلوم ہے وہ یہی ابو بکر ہوگا وعن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه رواه مسلم حضرت ابو ہریرہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت بیٹھی تھی بیس ہیں چالیس ہیں ساٹھ ہیں ستر ہیں سو ہے صحابہ بیٹھے ہیں غور کر کو سنو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا منت من کمر یوم سائمن آج روزے دار کون ہے آج روزے دار کون ہے حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں روزے دار ہوں کیونکہ نیکی کو چھپانا فرض ہے لیکن اللہ کے نبی کو بتانا فرض ہے چھپا نہیں سکتے تھے اللہ کے نبی نے پوچھا یہ چھپا نہیں سکتے تھے چھپا نہیں یا جب اللہ اللہ کے رسول کوئی بات کریں تو لگتا ہے بات چھپاؤ نہیں اگر کوئی اور آدمی کہتا تو خاموش بیٹھے رہتے لیکن جب اللہ کے نبی نے بول بولے وہ تو شریعت ہے وہ تو وہی ہے کیسے خاموش رہتے چاہتے ہیں ارض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ رکھا ہوا ہے عرض کیا اے اللہ کے بندو آج مسلمان کے جنازے کے ساتھ بھائی مسلمان کا جنازہ کس نے پڑھا اگر ابو بکر نے فرمایا آج میں نے بھائی مسلمان کا جنازہ پڑھا ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ آج مسکین کو کس آدمی نے کھانا کھلایا حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے کھلایا اچھا یہ بتاؤ آج کسی مریض کی عیادت کس نے کی ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے آج عیادت کی ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شان فرمایا مجھے پہلے ہی معلوم تھا یہ ساری نیکیاں تیرے حصے میں آئیں گی قیامت کے دن میں جنت میں رائے تیرا انتظار کروں گا اکٹھے چلیں گے سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار سے کہو اللہ پیار سے کہو اللہ وانبی ہو رہے رضی اللہ اللہ ہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نساء المسلمات لا تحقرن مجارتا نجارتها ونو فیسن شاکن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے مسلمان عورتو اے مسلمان عورتو تم دوسری عورت کو حقیر سمجھتے ہو اس کے نیکی پر اعتراض کرتے ہو اس کو تان کشنی سے اس کی حکارت کرتے ہو صفت کرتے ہو اگر ایک عورت تم معمولی سا صدقہ دے دے تم ہنستے ہو سنو اس طرح کسی پر تان تشنی نہ کرو اورت کی حکارت نہ کرو اگر وہ جلا ہوا بھی دے دے تم اس کو خوشی سے قبول کرو وعن جابر وحزيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما بفن صدقة متفق عليه حضرت جابر حضرت حزيفة فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا غور کرو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پر صدقہ ہے اگر میرے پاس کچھ نہ ہو میں کیا سب کرتا ہوں میرے پاس کچھ نہ ہو میں کیا صدقہ کرتا ہوں فرمایا کہ مزدوری کرو مزدوری سے پیسے بچا کے صدقہ کرو عرض کیا کہ اگر میں مزدوری نہ کر سکوں فرمایا کسی کے ساتھ کام کرا دو اس کو اس کے ساتھ ہاتھ بٹا دو یہ سب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس کی طاقت میں نہ رکھوں پھر کیا کروں آپ کسی کو اچھی نصیحت کر دو یہ بھی سنتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کوئی اچھی نصیحت میں نہ کر سکوں پھر کیا کروں آپ نے فرمایا کسی کو برائی سے روک دو یہ بھی سلکہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے اندر اتنی ہمت بھی نہ ہو تو فرمایا کسی بھائی مسلمان کی ملاقات مسکرا کر کر لو یہ بھی سلکہ ہے یہ شریعت ہے الزاموں سے پوچھو کہ اس شریعت میں کون سا دکھ والی بات ہے کون سی تکلیف والی بات ہے مسلمان بھائی سے مسکرا کر مل لو یہ بدل کر یہ ہماری تعلیم ہے یہ ہمارا دین ہے یہ ہمارا اسلام ہے سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ پکار کے کہو اللہ وعن نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر رجل بغسن بغسن شجرت علی ظہر طریق فقالا فقال لأنحين هذا عن طريق المسلمين لا يوزيهم فأدخل الجنة متفق عليه حضرت ابو حریرہ صلی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے میرے صحابہ ایک میرے صحابی تھے عرض کیا جی انتخاب کر رہے ہیں تاکہ ہاں ہاں مجھے اللہ نے بتا دیا ہے ان کا انتقال ہوا میں ان کی بات سنانے والا ہوں وہ یہاں سے چلے اور فلاں سفر پر چلے راستے میں ایک درخت کی شاخ پہنی موٹی گری ہوئی تھی سوچتے رہے کہ آنے جانے والے کو ٹکراتی ہوگی دکھ دیتی ہوگی ادیت دیتی ہوگی لیکن میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کو میں کاٹوں واپسی پر میں انتظام کر کے آؤں گا اس کو کاٹوں گا راستہ صاف کروں گا وہاں پہنچے کچھ دیر رہے وہی ان کو موت ہو گئی وہی ان کی موت آ گئی فوت ہو گئے اور وہ شاہ کاٹ بھی سکے واپس نہیں ہے جب اللہ کے سامنے حاضری ہوئی اللہ پاک نے فرمایا تو نے نیت کی تھی میری مخلوق کو سکھ پہنچانے کی اور تکلیف سے بچانے کی میں اللہ تو پر راضی ہو گیا ہوں اس نیت کی وجہ سے میں نے تجھے جنت میں بھیج دیا <coughs> جنت میں میرے صحابہ وہ جنت میں <coughs> حالانکہ ابھی اس شاہ کو پاتا نہیں نیت کی ہے کس طرح ہوگا سب کہو اللہ زور سے کہو اللہ وعن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعن نبی برزت رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئا انتفع به قال اعز اعز الاذان عن طریق المسلمین حضرت ابو برزہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کو ایسی چیز دے دیں جس سے مجھے بہت نفع مل نفع پہنچے آپ نصیحت فرما دیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راستے کو صاف کیا کر راستے کو صاف کیا کر جیسے روڈ ہوتے ہیں ان پر کوئی پتھر پڑا ہوگا باقی دیہات میں پک ڈنڈیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ان پر کوئی اینٹ بڑی ہو کوئی گندگی ہو ان کو صاف کرو تاکہ آنے جانے والے گاؤں گندے بھی نہ ہوں اور ان کو اذیت بھی نہ پہنچے تو پھر میں ایسے کرتا تھا عن عبد الله بن السلام الله تعالى عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جئت فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول ما قال يا أيها الناس أفشي السلام وأقم الطعام وصلوا الغفر وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام حضرت عبداللہ علیہ السلام کے یہودی علماء میں سے تھے یہودی علماء میں سے تھے کہتے ہیں میں مدینے میں آیا حضور اکثر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا میں بیٹھ گیا گیا آپ کی جو پہلی پہلی کلام تھی وہ یہ تھی اے اللہ کے بندو سلام کیا کرو اے اللہ کے بندو مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو اے اللہ کے بندو رشتہ داروں سے ملا جلا کرو اے اللہ کے بندو رات کو تحجد پڑھا کرو لوگ سوئے ہوئے ہوں تم مسلح پڑھو اے اللہ کے بندو تم یہ کام کرو جنت میں تم داخل ہوں گے فرشتے تمہارا استقبال کریں گے کیونکہ یہ باتیں ہماری خوراک میں لکھی ہوئی تھی میں نے کلمہ پڑھ دیا اشہد اللہ اللہ محمد اللہ سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا حاضر ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا میں بیٹھا بیٹھا ہی تھا تو آپ کی سب سے پہلے سلام یہ شروع ہوئی اے اللہ کے بندو سلام کے سلام کیا کرو مسکین کو کھانا کھلایا کرو رشتے داروں کو ملا کرو رات کو تحجد پڑھا کرو لوگ سوئے ہوئے ہوں جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور اللہ کے پیسے تمہارا استقبال کریں گے کیونکہ یہ آیت ہے یہ آیت توراب میں تھی میں سمجھ گیا کہ توراب کی تعلیم ایک تعلیم ہے اللہ کے نبی ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق لا إن الصدق لا تطفي وغضب الرب تطفى وما تكسو حضرت انس فرماتے ہیں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ کیا کرو صدقہ کیا کرو صدقہ کیا کرو سنو صدقہ اللہ کے غضب کو ہو جاتا ہے صدقہ بری موت سے اللہ اس سے دفاع کرتے ہیں صدقے کی برکت سے بری موت سے اللہ بچاتے ہیں صبح صبح صدقہ اللہ ہم سب کو توفیق کرنا ہے اللہ کبھی وان سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ام سعد ما تدفع ان يصدق بأفضل قال اغماء فخفر بيرا وقال هذه لأم سعد حضرت سعد بن عبادة فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سعد انتقال کر رہی ہیں میرا دل چاہتا ہے میں سب کا کروں کیا کروں آپ نے فرمایا تو کنواں بنواؤ کنواں لگواؤ ایک بور لگواؤ اور پھر وہ اپنے نام اپنے ماں کے نام پر سب ہوتا میں سب کو ہو اللہ شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما مسلم كسا مسلما صوبا على غرا كسا الله من قدر الجنة حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس غریب جس آدمی نے غریب مسلمان کو جوڑا دے دیا اللہ اس کو جنت کا سبز جوڑا عطا کرے گی جس نے غریب بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دیا اللہ پاک اس کو جنت کے پھلوں کا کھانا کھلائیں گے جس نے کسی پیاسے مسلمان کو پانی کھلا دیا اللہ پاک اس کو قیامت کے دن الرحیم المختوم کا پانی کھلائیں گے دیکھو یہ خدمت خلق کے بارے میں الرحیم المختوم ایک مخصوص مشروب ہے وہ پلائیں گے اس پر مہر اور سیل بند ہو ہوگا مختوم مرد سیل بند رہے ایک منا مشروب بند مشروب اللہ ہم سب کو ہاں۔ ماشاء اللہ ختم الرحیم دوسری حکمت کا اللہ صلی علی سیدنا و مولانا وعلی آل سیدنا و مولانا وبارک وسلم دوسری ایک مرتبہ حسن اللہ ونعم الوکیل